السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد اللہ رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربش رحلی صدری ویسر لی امری وحل العقدم السانی یفقہ قولی سبق نمبر دو سو سینتیس آیت نمبر پچہتر سے ایک سو بائیس تک lesson number two thirty seven آیت seventy five two one twenty two لفسی ترجمہ ولقد اور البتہ تحقیق نادانا پکارا ہم کو نوح نوح علیہ السلام نے فلنعم پس البتہ کتنے اچھے ہیں المجیبون جواب دینے والے و ہو اور نجات دی ہم نے اس کو وہ اہلہ اور اس کے گھر والوں کو من الکرب العظیم کرب عظیم سے وجعلنا جالنا اور رکھا ہم نے ذریتہ اس کی نسل کو ہم الباقین وہی باقی رہنے والے وہ ترک نہ اور چھوڑ دیا ہم نے اس پر باقی رکھا ہم نے اس پر فل آخرین بعد والوں میں سلام سلام ہے نوح نوح علیہ السلام پر فل عالمین جہان والوں میں بے شک ہم کدا لکھا اسی طرح نجزی ہم جزا دیتے ہیں المحسنین احسان کرنے والوں کو انہو بے شک وہ من عبادن المؤمنین ہمارے مومن بندوں میں سے تھا ثم پھر اغرقنا غر کیا ہم نے الآخرین دوسروں کو اور شک منشی آتی ہی اس کے تابعین میں سے گروہ میں سے ابراہیم البتہ ابراہیم علیہ السلام تھے اس جا ارب جب وہ آئے اپنے رب کے پاس بکل بن سلیم کلب سلیم کے ساتھ سلامت دل کے ساتھ اس قال علی ابھی ہی جب اس نے کہا اپنے باپ سے وقومی میں ہی اور اپنی قوم سے ماضا تابدون کس کی تم عبادت کرتے ہو اف کن کیا گھڑے ہوئے آلحتن الہوں کو دون اللہ ہی اللہ کے سوا تری تم چاہتے ہو فما ظنکم تو کیا ہے گمان تمہارا برب العالمین رب العالمین کے ساتھ فنا ذرا تو اس نے دیکھا نظرتن ایک بار دیکھنا فن نجوم تاروں میں فقولہ تو کہا انی سقیم بے شک میں بیمار ہوں فتو تو چلے گئے انہو اس سے مدبرین پیٹ پھیرتے ہوئے فراغ الا علا تو وہ چپکے سے گیا ان کے الہوں کی طرف فقالا تو اس نے کہا اللہ کیا تم کھاتے نہیں ہو مالکم کیا ہے تم کو لاتن تکون تم بولتے نہیں ہو فراغ علیہم تو چپکے سے گیا ان پر دربن ضرب لگاتے ہوئے بل یمین دائیں ہاتھ سے فقبل الیہ تو وہ متوجہ ہوئے اس کی طرف یزفون دوڑتے ہوئے قال کہا اتا کیا تم عبادت کرتے ہو ماتن ہتون جو تم تراشتے ہو یا جن کو تم تراشتے ہو واللہ خلقکم اور اللہ نے پیدا کیا تم کو وما تعملون اور جو تم بناتے ہو قالبن لہو نے کہا بناؤ اس کے لیے ایک بھٹی فالقوہ پھر ڈالو اس کو فل جہیم جہنم میں بھی تو انہوں نے ارادہ کیا اس کے ساتھ کئی دن چال چلنے کا فجال نہ ہوں تو کر دیا ہم نے ان کو الاسفلین سب سے نچلا وقالا اور اس نے کہا انی بے شک میں جانے والا ہوں الا ربی اپنے رب کی طرف سیاح دینی وہ رہنمائی کرے گا میری ربی اے میرے رب حبلی عطا کر مجھ کو من الصالحین صالح لوگوں میں سے پبشر نہ ہو تو خوشخبری دی ہم نے اس کو بے غلام حلیم بردبار لڑکے کی فلما پھر جب بلغا پہنچا مہو اس کے ساتھ السعیہ دوڑ دھوپ کو یعنی بلوغت کی عمر کو یا بنیا کہا اے میرے بچے انی ارا بے شک میں نے دیکھا ہے فل منا میں خواب میں انی کہ میں ازباہ کا ذبح کر رہا ہوں تجھ کو فنزر تو دیکھ ماضا ترا کیا کچھ تو دیکھتا ہے یعنی کیا تیرا خیال ہے تیری کیا رائے ہے قولا کہا یا ابتی اے ابا جان افعل کر لیجئے ما تؤمر جو آپ حکم دیے جاتے ہیں ستا جی ان قریب آپ پائیں گے مجھ کو انشاء اللہ اگر اللہ نے چاہا الصابرین صبر کرنے والوں میں سے فلما اسلما پھر جب وہ دونوں متی ہوئے وطلح للجبین اور گرا دیا اس کو پیشانی کے بل ونا دئی نہ ہو اور پکارا ہم نے اس کو ابراہیم کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا تحقیق تو نے سچ کر دکھایا خواب کو انا بے شک ہم کزا لے کا اسی طرح نجزل محسنین ہم جزا دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو انہذا بے شک یہ لہو البلاء المبین البتہ وہ آزمائش تھی کھلی وہ فدئی نہ ہو اور چھڑا لیا ہم نے اس کو بزبہن عظیم ایک بڑی قربانی کے ساتھ و ترک نہ اور چھوڑ دیا ہم نے اس پر فل آخرین بعد والوں میں سلام ان علا ابراہیم سلام ہے ابراہیم علیہ السلام پر کدال کنج المحسنین اسی طرح ہم بدلا دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو انہ بے شک وہ من عباد المؤمنین ہمارے مومن بندوں میں سے تھا وبشرنا ہو بے اسحاق اور خوشخبری دی ہم نے اس کو سات اسحاق علیہ السلام کے نبی ایک نبی الصالحین کاروں میں سے وبارک نہ علیہ اور برکت ڈالی ہم نے اس پر وہ اللہ اسحاق اور اسحاق علیہ السلام پر وہ من یتیما اور ان دونوں کی اولاد میں سے محسن کوئی محسن ہے ظالم اور کوئی ظالم ہے لنفس ہی اپنے نفس کے لیے مبین کھلم کھلا وہ لقد اور البتہ تحقیق مننا ہم نے احسان کیا موسا و ہارون موسا اور ہارون علیہ السلام پر وہ نجئی ہوما اور نجات دی ہم نے ان دونوں کو وقم ہوما اور ان کی قوم کو من الکرب عظیم کرب عظیم سے وہ نثر نہ اور ہم نے مدد کی ان کی فکانو تو تھے وہ ہم الغالبین وہی غالب آنے والے وہ آتے نہ ہوما اور دی ہم نے ان کو الکتاب المستبین روشن کتاب وہ ہدئی نہ ہوما اور ہدایت دی ہم نے ان دونوں کو اسرات المستقیم سیدھے راستے کی و ترکنا الما فل آخرین اور باقی رکھا ہم نے ان پر بعد والوں میں بریکٹ میں لکھیے ذکر خیر سلام علی موسا و ہارون سلام ہو اوپر موسا اور ہارون کے انا کزال کا یقیناً ہم اسی طرح نجزل محسنین بدلہ دیتے ہیں محسنین کو انہما بے شک وہ دونوں من عبادن المؤمنین ہمارے مومن بندوں میں سے تھے وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ۖ ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا بنوا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 ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم 110. ونصرناهم فكانوهم الغالبين 111. وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين